ابو خیسما ہم سے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابراہیم بن اقبا نے حدیث بیان کی کہا مجھے قریب نے خبر دی ہے کہ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ارفا کی شام جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہوئے تو تم نے کیا کیا کہا ہم اس گھاٹی کے پاس آئے جہاں لوگ مغرب کی نماز کے لیے اپنی سواریاں بٹھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھایا اور پیشاب سے فارغ ہوئے اور انہوں نے نے کنایا کرتے ہوئے یوں نہیں کہا کہ آپ پانی بہایا پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا جو کہ ہلکا سا تھا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مستلفہ میں ہے اس کے بعد آپ سوار ہوئے حتیٰ کہ ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے مغرب کی اقامت کہلوائی پھر سب لوگوں نے اپنی سواریاں اپنے پڑاؤ کی جگہوں میں بٹھا اور انہوں نے ابھی پالان نہیں کھولے تھے کہ آپ نے نے نے عشاء کی اقامت کہلوا دی پھر انہوں پالان کھولے میں کہا جب تم نے صبح کی تو تم نے کیا کیا انہوں نے کہا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما آپ کے پیچھے سوار ہو گئے اور میں قریش کے آگے جانے والے لوگوں کے ساتھ پیدل گیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو دو